أحسن الناس ش کوئی موازنہ اور کوئی تقابل نہیں حضرت یوسف علیہ سنات سلیم کا حسن شریف اور پاک بات حسن شریف ایک دوسرے سے آمنے سامنے رکھ کے پیار کریں کے موازنہ کا ایک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 جمال کمال بھی پایا گیا اور کرام کا اتفاق اس گل کہ وہ حسن و جمال اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال و کمال کا ضرور سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث مبارک میں اندر یوسف قد اوتیا شطر الحسن فرمایا میں اپنے برا یوسف نے دیکھا یعنی میرا اللہ اللہ تعالی نے حسن کا حصہ

ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیتا ہے حسن تو مراد حسن محمدی حسن محمدی کا حصہ اللہ تعالی نے حسن محمدی جو حصہ اللہ تبارک و تعالی نے دیتا ہے حضرت یوسف سبحان اللہ

قال ابن المنجر پر بزرکشی و غیر و مافی قولی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوسف اعطی شطر الحسن یتبادر الى یا تبادر افہام بعد الناس حضر الناس یشتر اکن اپنی شتر آخر بلے قرار بل المراد و اکن شطر الحسن یا شتر و حسن ربی قوت صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ بَالَغَ النِّهَایَتَ وَيُوسُفْ بَالَغَ شَتْرَ

آپ سلاد و تسلیم آپ شان کمال حسن کے اندر کوئی شریف نہیں رکھتے توجہ نہیں رکھتے کیوں کہ آپ کے و جمال کمال کا جتنا اگر کسی جگہ سے کوئی حسن و جمال کمال نظر آ تو اس سے کا ظہور ہے سبحان یہ مطلب نہیں کہ جی گلاس یا برتن پانی چونگا بھر پڑ لو پیچھے کٹ جانا اللہ تبارک و تعالی نے ان شانہ کمالا حضور تو نہیں وڈیا تعداد پچھو کٹ نا یہ ہے تجلی مرتبہ اس طرح کی مثال اگر گے جی شیشا ہوا ہوں شیشے شیشے رکھو کسی شہر کے سامنے شیشے کے آ جانا لیکن کچھ ویخ رہا اور جس ویس کٹنا خاصا نہیں آ سکتا کمی نہیں آ سکتا کروڑا شیشے جاؤ وہ سب کچھ اندر ظاہر اس لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیشہ اصل کمی آ گئی برتاؤ کی وجہ اصل

یہ جزیات ایک ہوتا ہے کل ایک ہوتا ہے جو مسلم میں کل بیٹھا میرے جز نو اگر ہٹاؤ گے تو جی جی ہٹاؤ جاؤ گے کمی واقع لیکن جیڑی ہوتی ہے نا کلی وہ تقسیم نہیں ہوتی سبحان اللہ وہ پرتا سمجھو سبحان اللہ ادھر پرتاؤ ادھر پرتا ادھر پرتا انسان اسی طرح انسان وہ اپنی ہوئے گی کروڑا انسان گیا گا پے پہ بن چکے نے انسان اس کم کیا انسان ہر ایک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 مثال چ پہلے بھی سنی مثلاً چراغ سے چراغ چراغ روشن ہوا کیا پہلے میں کبھی آئے نہیں سبحان اللہ سب سمجھو جتنے کوئی کمال دستا ہے کمال کا کوئی چراغ دستا ہے تو چراغ مستفی تو روشن ہوا اتنے کوئی کمی نہیں کروڑا چمک جانا کیا میاں شیر کے سینے مبارک کا خیر اگر اسی خلیفے نبے آیا کسی کا خیر تی ہزار آیا موڑے شریف والے بزرگ کہتے ہیں آپ نے تی ہزار خلیفے سن آپ بہت بڑے مناظر اسلام سن ہوں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں صاحب کے چالی خلیفے پناہ سٹھ ستر سو ہزار انہوں نے سینے جو روشن ہوئے تھے میاں صاحب کے سینے تو میاں صاحب کے سینے میں کمی آئی ہوگی وہ ہوا تعالی

پہلا شیر مبارک پڑھ کے پھر اپنے موضوع کا شیر لیا جڑا فرمند مولا یا سل لے سل سرکار فرمایا اپنے کمالات اور اور محاسن خوبیاں کے کے اندر اندر شانہ شریف تو پاک سوچنا جوہر حسن حقیقت حسن اصل حسن آپ منڈیا نہیں گیا کیونکہ جب کوئی شہ بنڈی جاتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے سرکار کا حسن اللہ نے تقسیم نہیں فرمایا ظاہر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی فرمایا ظاہر فرمایا بڑیا نہیں فجو ہر حسن پھیر گئے عجیب کہتے ہیں

شہر پھر اگر کر نفسا کو کی کبھی بن کے مجنو پھر ہو سہارا کبھی بن کے مجنو پھر کو سہارا کبھی لے لے دل ربا بن کے آیا کبھی شکل مل کبھی شکل موسا کبھی یوسف سفے بہت نکال بن کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر چمک بہت گل کھلے تھے گل اگر کسی میں بہار آئی جب مشت یہ ایک کلی ہے تمام کمالات اس میں جمع ہے پھر تجلیات میں مرتبہ سانی سازش رابے میں ظہور ضور مختلف ہیں لہذا حسن و جمال محمدی نو نڈیا نہیں آخنا چمکیا بڈیا نہیں آخنا چمکیا آخنا بڈیا نہیں آخنا ساحب ہوا آخنا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ گئی کہ نہیں سبحان اللہ جوہر حسن فریے غیر سبحان اللہ حضور کے جوڑے پاک کا سجنا کہ جی ناچیز اس شیر کا مطلب کٹے سبحان اللہ نے نے نے یہ لکھا لکھا شرح علماء انہوں کیا محاسن مراد آپ کے خصوصیات والے مہاشر اس میں کوئی شریک نہیں اعتراض اتنا کسی کی بھی خصوصیت ہوگی جب وہ دوسرا شریک نہیں ہوتا خصوصیت اور خاصہ ہوتا وہی ہے جس میں دوسرا شریف نہ ہو امام خوشی کا حضور کی بگا کے اندر کیس بیان کرنا لیا جی مانا دار فائدے کی اصل رات وہی ہے اس کو کہتے ہیں بندات اور بلحال کا مسئلہ ہے ہاں جی حسن و کمال اللہ تبارک و تعالی نے کٹھا حضور رکھے باقی جتنے جتنے مسئلہ ہے وہ آپ دیا شعبہ نے

سواگر نکلے اس نے محمد دیجم بن جائے کبھی عیشا کے رنگ میں سبحان اللہ کبھی موسا کے رنگ سبحان اللہ کبھی بند کے مجنو پھر کو کبھی بند کے مجنو کو سہارا

کبھی شکر موسا کبھی یوسف مہا لکھا بن کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہت گل کھلے تھے

سورج نال موازنہ نہیں مقابلہ نہیں حسن یوسف دا ہوئے بھاوے حسن کسے دا ہوئے حسن محمدی دے نال مقابلہ سبحان اللہ مطلب ہے باقی موازنہ تو تقابل ہے کوئی سبحان اللہ ہے کوئی نہ کوئی نہیں اگر شیشے کی تصویر کہے اصل آنا میرے مقابلے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ

ادھر اصل ہے سبحان سبحان اللہ اللہ جوڑ کے مقابلہ آگے سمجھ کے نہیں جاتے اور سمجھ آیا جا کے امام کا کلام سبحان اللہ سو کر بر سبحان اللہ دونوں کی گل کی تک پہنچنا پڑا سبحان اللہ یہ منطق نہ ہوتی یہ مسئلہ سمجھ جو آگے آگے سمجھ کے دو اللہ عشق لازم ہے عشق تو حسن لازم ہے جتنے حسن ہوئے گا اتنے عشق ہوئے گا جتنے عشق ہوئے گا اتنے سبحان اللہ قدرت نے عجیب جوڑ بنا لیکن نار فرق کا سے آج پڑھا ہے امام باجوری نے کر لیا ہے سیدھا بندہ شریف کی شرح جی بندہ حسن ایک ہوتا ہے جمال جہد فرق لکھا ہے حسن ہر شہر ہوتا ہے ہر شہر ہو سکتا جانور کوئی شہر نہیں ہر شہر لیکن جمال اس حسن کو کہتے ہیں جہاں انسان ہے جو ہے نا مطلب ہے حسن عام جمال خاص ہے انسان اللہ نقطہ سمجھنے والا کی ہے اللہ اللہ اللہ تعالی نے اس کیوں حسین سی سبحان سبحان سبحان اگر کوئی آخے سمجھ حسن بنایا تو حسن کے خوبو بھی بنایا جی خوبی بنائی نال ایپ بھی تو بنایا کئی بندے بڑے بڑے گوڑے ہوتے ہیں یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے وہ اس وجہ سے نہیں توجہ اس وجہ سے نہیں کہ بعد اللہ وہ حسین نہیں سبحان اللہ حسین ہے لیکن گل یہ انہوں نے خوب بدسومتی کیوں پیدا فرمایا ہے تاکہ حسن دا کمال حسن کی پہچان ہوگی کیونکہ جنہ چیر مقابل سدا نہ ہو تو شاید ہی پچھان نہیں ہوتی جی روشنی نہ ہوتی تو ہنیرے کی پچھان نہیں سی نہ ہوتا تو اس روشنی کی پچھان جا روشنی کہہ رہے ہیں مقابلے میں ہے ہاں، مقابلے میں روشنی قدرت حسن کے نال کبو گزراچارس حکومت نہ ہوتی حسن کا پتا نہیں چلنا قدر نہیں ہونی قدر بناؤ اس نے پیدا کیتا ہے کی مطلب یہ نکلا حسن حسب ظاہر ہے ذات کا تقاضا ہے اور بدسورتی کے ظاہر ہے یہ ذات کا تقاضا نہیں بہت حکمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ اللہ سبحان اللہ فرمائی گمراہی اس پیدا نہیں کفر اس پیدا نہیں کیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ گمراہ ہے وہ تو ہاتھی ہے سبحان اللہ برابر ہے ہدایت دیتا ہے کیوں پیدا کیا سو گمراہی نو تاکہ ہدایت کی پہچان بھی ہوگی قدر بھی ہوگی سبحان اللہ ابو جہاز کے مقابلے کافر نہ ہوتے تو سونے نبی کی پہچان نہیں ہوگی سبحان اللہ جی یزید نہ ہوتا تو حسین کی مار سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی ہوں ادھر دیکھ کسی شاید ہوں یہ پک ہو گیا لیکن کسی سائنسدان غلطی لگی کسی سائنسدان نے آخیا کہ کشش سکھل جان جہان بھاری شہ ہر بھاری شہ ہلکی چھک دی وہی وجہ کائنات کا نظام قائم خطرہ یہ کسی سائنسدان نے آخیا لیکن سجنا گور کیا بزرگوں کتاباں پڑھیا تو حقیقت کا پتا لگا کشش ہے لیکن بھاری شہری نہیں اگر بھاری شہری کشش ہوتی بہار بندے کھچ لیں گے گڈیاں کھچ کے بندے کو تھلے رکھ گیا عجیب گل ہے وہ بھاری شہری کشش نہیں کشش کھچاؤ کسی شہر ہے وہ کی ہے وہ سکل نے وزنی ہونا نہیں انہوں آدھے نے عشق کی کشش کشش عشق کہنا سارا کائنات نظام عشق کی کشش کے پہ چلتا ہے تا کر کے پہاڑ بندے نہیں چھکتے شیر ربانی تے بابے فرید ورگا اللہ دا کمزور فقیر ہوتا ہے لکھا بندے پیدا مل سکتا ہے سے سکل نہیں انہیں کچ ماری

توجہ نہیں فرمائی فرما ہر دم اس دی آس رسی سے او

حالانکہ قیمتی رب وحدہ اولا شریف مولا سونے نے مناسبت مقناطیس کے لوہے کے اندر قدرت نے مناسبت رکھی ہے جوڑ رکھے سبحان اللہ جس جوڑ کی وجہ کوئی خاص نسبت رکھی ہے تعلق رکھا ہے جس کی وجہ نہ نکنا تیس لوہے نو چکلا ہے سونے نو نہیں ہاں جنا مرضی قیمتی پیا ہو اور سجنا اتوں ہی راہ سمجھ لے اتوں ہی راہ سمجھ لے مناسبت ہوئے شہ چھٹتی ہے دوسری نو اسی طرح حسن حسن کمال کمال ہے جواب جواب ہے مگر کھچتا ہونا ہی ہے جہاں جب مناسبت ہوتی ہے مناسبت ہوئے تو گا چھکیا جانا ادھر ایک ادھر ایک پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے بھائی نے پھرا نے گھر چمے محبت ہونے کی بجائے محبت ہون دی بجائے عشق ہون دی بجائے ایڈے سونے نو جا کے خوبے پر سکتے ہیں اگو کافلا چکتا ہے کافلا کٹیا نے بھاگا ویچتا ہے جدو زلر خانے کے لوگ پہنا فرماندے نہیں سن انہوں چکور مو راش موکان وہ چل کو نظر ہٹاؤن نہیں ایک چپ کے دیکھ رہا نہیں کہ سے دیکھنا یہ کہتے ہیں فنا پروانہ آیا فنا ہو گیا اللہ پروانہ آیا فنا ہو گیا چکور چند چڑیا چکور میں بیٹھ گیا ہر پاسو توجہ ہٹ گئی ایک دے پیچھے رول گیا فنا گئی توجہ نہیں فرمائی سورج مل کے کاش دوسری اچھی کیوں نہیں گل وہی مناسبت جوڑ دی قدرت والے نے وہ تا کر کے گل مشہور ہے کسی آخیا سے مجرور تیری لہلا کالی اس میری نظر نہ دے گل کی مناسبت او خدا دیا بندے شریف مولا نے

لہذا ایک کشش دینا کشتہ اپنا مسئلہ مبارک تھوڑی جی بیان کر لیا کرا لا بول صاحب نام فرما سونے کا چہرہ مبارک مسلم شریف کی ادیش جی آیا ابو تفین صاحب ہی فرما نے فرمایا کان ابھی ملی وجہ فرمایا سونا نبی رنگ سفید سی مگر نمکین ملی حل بج ہے نمکین چہرہ مبارک سی سونے سرکار صحابہ فرما نے جے ابن عباد فرما نے جے سورج چڑھتا سی سرکار کی روشنی چہرے کی روشنی سورج دیا کرنا روشنیاں واپس برتا چڑھتا جی چند دے سامنے ہونا ہے تو چند کی روشنی واپس صحابہ فرما نے اصا عجیب یار جی حال ویختے سا سرکار بیٹھے ہوتے سن سامنے دیا کنڈا دیا تصویر ہزور روح اور توجہ فرما اتفاق اتفاق حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک ایڈا کمال لا ایڈے کمال لا جدو بیبیاں نے زلیخا نو تانا مینا مارے انہیں جواب دینا واسطے حضرت یوسف نے چھپایا پردے دے پیچھے چھپا کے بیبیاں نو بٹھایا گیا نے آ فرماندیاں آؤ فلا قالت تخرج علیہن سبحان اللہ تشریف لیا ہو فلما جدو ویخیا بی سمجھا بڑا بڑا کبھی اپنے حسن و جمال بزرگ ہے یہ ویخیا بیبیاں نے توجہ بیبیاں نے ویخیا بیبیاں نے ویخیا ہوش نہیں رہی آشا للہ ہاتھ کٹے گئے ہوش نہیں رہی ان هذا الا ملك کریم یہ کوئی کریم فرشتہ لگتا ہے یہ بشر نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بشر نہیں کریم فرشتہ لگتا ہے بیبیاں چھلک بیان دی تے ہاتھ نہیں کٹ بیٹھیاں بے ہوش ہو گئی

زیارت کی ہے پر کوئی بیوی بے ہوش نہیں ہوئی بیویاں کسی بیوی لے کر کوئی بائی دلال نہیں ثابت کر سکتا کوئی بی بی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق ہوئی ہو بی زلیخا عشق ہوئی بے بس ہو گئی ہے حسن و جمال لے گئے کوئی بی بی دیکھ عاشق کیوں نہیں ہوئی سبحان اللہ بولو سر اللہ امام باچوری نے جو نقطہ لکھا سبحان اللہ مسی نے بردا شریف نشر بنا فرمایا ایک ہے جمال ایک ہے جلال اللہ نے یوسف علیہ السلام حسن نو جمال بخش کے جمال کے نام جمال نہیں بخشیا مستفا کے جمال جلال کے چھپائے کہ جلال ہے عظمت جلال ہے بزرگی جلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص شان سبحان اللہ جمال عشق پیدا ہوتا ہے لیکن جو جلال آئے تو عشق بھی ہوتا ہے حیرت پیدا ہوتا سبحان اللہ تاج دار کو اللہ تعالی نے جمال کلا نہیں دیتا جمال نے پردہ جلال کا چڑھایا ہے تا کر کے جیڑا ویختا سی محبت بھی کرتا سی لیکن محبت دے نال نال سی آتی کر کے کسی بیوی کے دل کے اندر کدی نہیں پیدا ہوا کہ محمد سے عشق

اللہ البادی کسی جی سمجھ آئی کے کہ ہاں ہاں ہاں ہاں کا کسبیات ادھر پائے اور یہاں ایک رام کی تاریخ پڑی ہوئی ہے نا مستفا یار کی تاریخ ہوئی اصا یہ نہیں دیکھتے کہ بیبیاں عاشق ہو گئی نہ محبت اور غلامی سبحان اللہ ایسے چاہیے حضور نے کسی غلام کے

سبحان اللہ ہاں دل دماغ کے اندر شوکت آئے گی اگلے کا دبدبا آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر اس طرح دیکھا جائے ایک وجہ دسی ہے کہ یار اتنے بیویاں ہاتھ کٹ بیٹیاں پیار اتنے بیویاں واسطے حضور کیوں نہیں اس طرح پڑھے کیا پھر ثابت ہوا کا حوصلہ کٹ ہوا اس وہم خیال دور کرنا لکھا ہے چلا یہ نہ سمجھی کہ حضور کا حسن کام سی نہ حسن و جمال ملا چلا رہا سی تاکہ ہوئے کی ہوئے ہو جو حضرت سبحان اللہ توجہ ہے نا اللہ اور کوئی لوگوں کا مقابلہ بلی سنبھالے سوڑے چند

ٹھیک جب تک سبھی جبیں ہو ذکر سب لہا اللہ نے اپنے حبیب نے نور کی مثال قرآن اللہ کر نور ہی کم اللہ مشکات دیوار سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کندھا میں چل رہا بنیا سبحان اللہ کمشکات فیھا مصباح والا جے دے وچ چراغ پیا ہے پر مصباح فی فجاجہ

روح مبارک فرمایا روح مبارک حسن و جمال جڑا جماعت جہرا ہر جسم جشن آیا ہے رب فرما ہے کہ اجدا دیوا انج دے تیل تے ہو سکتا ہے پڑ پا تل ناوی ہوں تیلوں بغیر ہی پل پہ تیلوں بغیر ہی پل پہ بزرگ لکھا یہ مطلب میرے نبی دا حسن و جمال ایسا ہے ظاہر باطن ایسا عجیب بنایا ہے میں قرآن دا تیل نامی اتار دا تے محمد نو دیا نبوت دی تصدیق دے لوگ مجبور ہو جانے محمد پاک بنایا ہی ایک اخلاق علیہ دیتے ہی دیتے ہیں قرآن نامی اتار گا ایس دا خود نور دا جسم مبارک ظاہر باطن ہی گیتا ہے کہ لوکاں دی ہدایت واسطے اس دی ذات نے مڑ بھی کام کر جانا سبحان اللہ سبحان اللہ بن کا نور آیا تو بن گیا نورن سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ بن گیا اللہ نور سجنا آخری گل کرا حضرت سیدنا یوسف سلیم کا بچپنے کا یار بچپنے کا یار آپ میرے واسطے آیا گئے بچپنے کا حضرت جن میں توحفہ لے کے جانے سمجھو چکی واگ جایا تو بندہ چلے کوئی کی توحفہ یار گلو بندہ سونے شان کوئی طوٹا مینو نہیں لبا میں سمجھ گیا تو اپنے آپ

اور جب نہ اور سونے کا ماں تو آپ اتنا سونا ہے تیرے واسطے جا کے کوئی نہیں

پچھوں جو اپنا تبے ہوتے بھی یاد چان لگی کی نہیں دہش نی پرواہ پرواہش پر بل والے پاس لگی دیکھا اس ہندو دل نے ہندو تصویر نقشہ دل جما بن خود پا بیٹھا اللہ رسول عاشق ہوئے تو پھر رسول اللہ کی تصویر دل چلو بے صورت ہو جانا سبحان اللہ سبحان اللہ پر مندر اللہ

مرشد بیٹھا ہاں یہ میں یاد سکنا ہاں سمجھ نہیں لگتی کڈا سونا ہے میں بیبیاں مانگو نہیں میں تن مرد تیری آلان چو میں نے ایک یا کھانا شوخیاں سرکار